کے لیے ان کے چرنوں میں کرتجتا جاپن کریں گے کہ ہمیں آج انہوں نے اتنا موقع دیا اتنے سنتوں کو سننے کا اور ان کی سچر سایہ میں جو ان کا ان کی کرپا برس رہی ہے امرت برس رہا ہے اس کا پان کرنے کا آپ ہم سب ایک ساتھ کھڑے ہو کر کے گرو مہاراج کی وندنا کر کے نکلیں گے یہاں سے گوبند باؤ سدگردے بھگوان کی جے بندوں گرو پد کنج کرپا سندھو نر روپ ہری مہا موہتم کنج جاسو وچن روی کر نکر ری سد گروان کی جیتا میں بھگوان شری کرشن کہتے ہیں کہ یجارتا لوکوں کرم بندن کے یج کے سوائے سنسار میں جو کچھ بھی کیا جاتا ہے وہ اس لوگ کا بندھنکاری کرم ہے ارتھات یج ہی ایک ایسا کرم ہے ایک ایسی ودھی ہے جس کے دوارا ہم مکتی کو پراپت کر سکتے ہیں نہیں تو جتنے بھی کریائے ہیں ان کے دوارا ہم اس اواگمن کے چکر میں ہی پھنسے رہیں گے کنتو یج کے نام سے ہمارے سماج میں نانا پرکار کی بھرانتیاں دیکھنے کو ملتی ہیں جیسے کہ گو مید یج پشو بلی یج اور یج ویدی بنا کر تل جو گھی اتیادی کی آہوتی دے کر اس پرکار سے نانا پرکار کی ودیاں یج کے نام سے پرچلت ہیں کنتو اب ان یجوں میں کتنے ہی روپے کا گھی جو لکڑی جلا دی جاتی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے جیون یاپن کے لیے دو روٹی کما پاتے ہیں تو اس پرکار کے یج کیسے کریں کیسے پشوؤں کو خریدیں اور ان کی بلی دیں اور کیسے گھی اتیادی میں تل جوئی اتیادی کی آہوتی دیں کیسے ان لوگوں سے یج پار ہو تو کیسے موک کو پراپت کریں تو اس کا مطلب یج کیول پیسے والوں کے لیے ہی رہ گیا ہے کنتو ہمارے اتہاس میں ایسے بہت سے مہاپروش ہوئے ہیں جو ایک دم غریبی میں پلے اور انہوں نے ایسا کوئی یگ بھی نہیں کیا کنتو آج بھی وہ پرماتما سوروپ مانے جاتے ہیں آج بھی ان کی پوجا کی جاتی ہے جیسے کہ کبیر داس جی روی داس جی شبری ماتا یہ سب اتیادی ان لوگ کے جیون یاپن میں کیول جینے کھانے تک ہی ویوستھا تھی اور ان کے جیون میں کبھی بھی آپ دیکھے ہوں گے کہیں بھی یہ کوئی ایسے پرکارک کے یج کا نروپن نہیں کیا گیا تو بھی آج یہ پوجنی ہے کنتو پھر یہ جو نانا پرکار یج کے نام سے جو ودھیاں ہیں یہ پرچلت ہیں یہ سب کیا ہیں ایک بار بھون بدھ بھی اپنے شیشوں کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں جاتے ایک مہاتما جی کا آشرم پڑا تو وہاں پر وہ اپنے شیشوں کے ساتھ کچھ پشوں کی بلی دے رہے تھے بکری اتیادی کی تو بھگوان بدھ نے کہا کہ ان پشوں کی بلی دینے سے تمہارے ہردے میں جو پڑے سنسکار ہیں کسنسکار ہیں وہ کیسے ختم ہوں گے سنسکار تو تمہارے چت میں ہے تمہارے من میں ہے ان پشوں کی بلی دے دو گے تو تمہارے ہردے میں جو گھرنا کے بھاؤ ہیں کیسے سماپت ہوں گے وہ تو اور بڑھ جائیں گے تو اس پرکار سے انہوں نے بہان بدھ نے بھی ان یجوں کو کٹاکش کیا جو نانا پرکار سے بھرامک روپ لیے ہوئے ہیں آج بھی سماج میں دیکھے جاتے ہیں پرائے کمبھ میلہ اتیادی میں نانا پرکار سے یج ویدی بنا کر یہ یج کیے جاتے ہیں اور دیویوں کے مندروں میں اتیادی میں بھی کئی پشوں کی بلی دی جاتی ہے تو واست میں پھر وہ یج کریا کیا ہے جس کے دوارا ہم موکش کو پراپت ہوں جس کو ہمارے مہاپرشوں نے کیا کیونکہ یہ جو یج جن کا بھی ہم نے بتایا ان یجوں کو کر کے کوئی بھی موکش کو پراپت ہوتا ہوا نہیں دکھائی دیتا یجاشٹا امرت بجو یانتی برہم سناتنم یج سے بچے ہوئے اوشیش کا پان کرنے والا یوگی سناتن برہم کو پراپت ہوتا ہے پرماتما کو پراپت ہوتا ہے وہ موکش کو پراپت ہوتا ہے تو یج کیا ہے وہاں شری کرشن نے سمپورن گیتا میں کہیں بھی ان یجوں کا نروپن نہیں کیا انہوں نے یج بتایا یج کی انہوں نے شروعات کی ادھیا چار میں آپ دیکھیں گے کہ دیو میوا پری یم یوگن پر برمانگنا پرے یم یج نو کو جوتی بہان شری کرشن نے کہا کہ کچھ یوگی لوگ دے میوا پرے یجم دیوم یج کرتے ہیں دیوم یج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیوتاؤں کو پوجتے ہیں وہاں شری کرشن نے اسپشٹ روپ سے بتایا کہ دیوتا کیا ہیں انہوں نے ادھیا سولہ میں گیتا میں بتایا پہلے تین شلوکوں میں کہ دیوتا ہمارے ہردے کی دیوی سمپد ہے دیوی سمپد اور آسری سمپد یہ دو دھارائیں ہیں ہمارے ہردے کے انترال کی جب ہمارے انترال میں دیوی سمپد کاریہ کرتے تو ہم ہی دیوتا ہوتے ہیں اور جب ہمارے انترال میں کچھ وچار پرواہ رہتے ہیں تو ہم اسر بن جاتے ہیں آسری پریتی جب کاریہرت ہوتی ہے تو ہم اسر بن جاتے ہیں اور دیوی سمپد کے لکشن انہوں نے بتائے کہ اہنسا تیج کم دوچم ادروہ نانیتا سمپدانپ آرج دیابتےشو لو ماردم ہریپل اس پر انہوں نے ادیاولہ کے تین شلوکوں میں چوبیس پچیس پرکار سے دوی سمپد کے لکن بتائے کہ دود کیا ہے دان دیا اہمسا اہمسا کا مطلب ارتھات اپنی آتما کا کرو ارتھات کرودھ کا نہ ہونا چت کی شدی اس پرکار سے انہوں نے چوبیس پچیس لکشن بتائے دوی سمپد کے ارتھات جیون کو ہم اچھے گن مانتے ہیں دوک گن مانتے ہیں یا جن کو گن افگن مانتے ہیں ان کو دیوی سمپد اور آسک سمپد بتایا گیا ان کو دیوتا اور اصور بتایا گیا ایسا نہیں ہے کہ دیوتا کوئی باہر سے کوئی آسمان میں کہیں رہتے ہیں اور اصور کوئی وشال کائے کوئی پرانی ہوتے ہیں یدی ایسے کوئی جیو ہوتے تو آج کل تو وجہ نے بہت ترقی کر لی ہے پرتھوی تو کیا پرتھوی کے باہر بھی کوئی ایسے پرانی نہیں ملے جو بہت ہی وکرال اور بہت ہی شریر دھاری ہو اور نہ کوئی آسمان میں کوئی ایسا لوک ملا جو سورگ میں ہو جہاں پہ دیوتا نواس کرتے ہوں تو یہ سب ہمارے ہردے کی دیوی اور آسری سمپد ہمارے ہردے کی دو سمپدائیں ہیں تو وہاں شری کشن نے بتایا کہ کچھ لوگ دجم اپنے ہردے کے انترال میں دیوی سمپد کو ارجت کرتے ہیں اپنے ہردے کے انترال میں دان کو دیا کو اپنے چت کی شدھی کو ان سب گنوں کو ارجت کرنے میں لگتے ہیں اور برہماگ پرے پری یجم یج پجوتی اور کچھ ہی لوگ برہم روپی اگنی میں برہم کے دارا برہم میں ہون کرتے ہیں جو برما پرے یج یوتی یج کے دوارا برہم روپی اگنی میں یج کا انوشان کرتے ہیں ارتھات جو یج کے ادھاتا ہیں جن کے دوارا کیا جاتا جو یج مہاپر وہ پرماتم برہم سوروپ ہیں ان مہاپر کے ہردے کے دھار کرتے ہیں یہ ہے برماگنا پر یو یج نو پوپتی اس پروپی اگنی میں یز کے دوارا یج کا انشان کرتے ہیں جو یج کے ادھاتا ہے وہ جو مہاپرش ہیں ان کے دوارا برہم روپی اگنی میں یج کا انوشٹھان کرتے ہیں اور اگلے شلوک میں انہوں نے بتایا کہ دوسرا یج کا نروپن بتایا کہ شروط اندریا ننے سیم اگنی شو جھوتی شبداد نے اگنیشو جھوتی کہ کچھ یوگی لوگ شروطاد ننے سیم اگنی شو جھوتی کہ کچھ یوگی لوگ شروطراد اندریوں کو سیو روپی اگنی میں ہون کرتے ہیں ہمارے مہا پھر اپنے چتر کا ادن کیا تو انہوں نے پایا کہ ہمارے ہردے کے پانچ کرم اندریاں اور پانچ جانیا ہیں پانچ جانیا جن میں مکھیہ پانچ جاندریاں ہیں آگ کوچا جیوا یہ پانچ جاندریاں ہیں جن کے دوارا یہ جو من ہے باہر بھوتک جانکاری کو پراپت کرتا ہے اور اس ان اندروں کو ان جان جاند کو سیم روپیے اگنی میں ہون کرتے ہیں ارتھات سیم میں سیم کرتے ہیں ان اندروں کا آنکھوں کا ناک کا کان کا منہ کا توچا کا ان پانچ جانوں کے پانچ وشے ہمارے مہاپرشوں نے بتائے روپ رس گند شبد اسپرش جیسے کہ آنکھوں کا وشے ہے روپ دیکھنا پرائے ہم سبھی لوگ سبھی کی آنکھیں باہر سندر درشیہ دیکھنا چاہتی ہیں کچھ بھی جو ہماری آنکھوں کو اچھا نہیں لگتا ان سے ہم اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں اپنے اپنی دشٹی کو ہٹا لیتے ہیں اور کچھ بھی جو ہماری آنکھوں کو اچھا لگتا ہے وہاں اپنی ہم دشٹی کو وہاں پر اپنی دشٹی کو استر کر لیتے ہیں اور اسی پرکار سے جو مدر شبد ہو جو ہمیں اچھے لگتے ہو کانوں سے ان کو ہم سنتے ہیں جو اچھے نہیں لگتے ان کا ہم تیاگ کر دیتے ہیں اس پرکار یہ جو پانچ اندریاں ہیں ان کے پانچ وشے ہیں ان پانچوں اندریوں کو ان کے پانچوں وشوں سے سمیٹنا ہے کہ جو ہماری اندریاں ہیں پانچوں وشوں میں نہ جائیں پرماتما کے نام میں پرماتما کے روپ میں جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا دیو سمپت کے ارجن میں اور مہاپروشوں کے سروپ کے چنتن میں ان میں لگی رہیں ان باہ کو ہم اپنی اندریوں کو باہر روپ سے سمیٹ کر باہر درشوں سے سمیٹ کر باہر شبدوں سے سمیٹ کر ان کو انتر جگت میں لگانا ہے اور پھر دوسرا شلوک شلوکردالی میں بتاتے ہیں کہ شبداد ان اگنی شو جوہتی کہ کچھ یوگی لوگ شبدادی وشوں کو اندر روپی اگنی میں ہون کرتے ہیں جیسا کہ ابھی ہم نے پہلے بتایا کہ اندروں کا سیم کرتے ہیں کنتو کداچت ہم موقع پہ کبھی کبھی سادک اپنی اندروں کا سیم نہیں کر پایا اور اس کے اندروں کے دوارا کچھ اس کو وشے مل گئے کچھ شبدوں کو یا کچھ درشیوں کو اس نے گرہن کر لیا تو اس میں وہ کیا کرے گا جیسے کہ پوجا گرو مہاراج اپنے سادھنا کی شروعات کے سمے میں کا ایک پریکٹیکل انبھو بتاتے ہیں کہ گرو مہاراج بتایا کرتے تھے کہ پہلے وہ ایک فلمی گانا ان کو یاد تھا کہ تیری یاد میں جل کر دیکھ لیا اب آگ میں جل کر دیکھیں گے پرائے بھوتک سماج میں لوگ اس کا ارتھ بھوتک درشٹی سے ہی لیتے ہیں پتی پتنی سے سمبند لیتے ہیں کیونکہ ایک فلمی گانا ہے کنتو گرو مہاراج نے بتایا کہ یہ گانا جب ان کو یاد آیا کرے تو اس کے ارتھوں کو اس کے جو ملنے والے جو وشے ہیں وہ اس کو ہٹا کر کے اس کو دھیاتم میں ڈھال لیتے تھے کہ جیسے کہ تیری آگ میں جل کر دیکھ لیا اب آگ میں جل کر دیکھیں گے کہ ہے پرماتما تیری یاد میں ہم نے بہت سا سمے گوا دیا کہ ہم ایسے پرماتما کا بھجن کریں گے ایک دن گھر دوار چھوڑ دے چھوڑ کر کے بھجن کریں گے ایک دن ایسے بھجن کریں گے ایک دن ایسے بھجن کریں گے بہت سے ہم نے آپ کی یاد میں اپنا سمے کو ویتیت کر دیا اب تیری آگ میں جل کر دیکھیں گے اب ہم تمہاری یوگا روپیے میں یوگا میں اب جل کر کے دیکھیں گے اب اس یاگ سے اوپر اٹھ کر کے اس یاد میں یاد کو کیول یاد نہ رکھ کر کے اور اس میں آچر کریں گے اس کو اپنے آچرن میں ڈالیں گے اس پرکار سے انہوں نے ڈھالا تو اسے جو ملنے والے بھائی جگت کے جو ملنے والے جو وشے ہیں وہ سماپت ہو جاتے ہیں کیونکہ باہر سے ہم نے کوئی درش کوئی ایسا کوئی شبد سن لیا یا کوئی درشیہ دیکھ لیا کبھی سواوک سنائی دے دیا یا دکھائی دے دیا اس کو ہمیں اپنے سادھن کل بنا لینا ہے تو شبدادین وشا ننیہ اندر اگنی شو ان شبدادی وشوں کو اندر روپی اگنی تک سیمت رکھنا ہے اس کے جو بھی ہیں وہ ہمارے چت پر نہ پڑھنے پائیں اس کے چنتن جو ہیں ہمارے چت پر نہ اٹھنے پائیں وہیں پرماتما روپی چنتن میں پرورت ہو جائیں اور یج کا اگلا روپ بتاتے ہیں کہ سرواندری کرمانی پران کرمانی چاپر آتم سیم آتم سیم یوگاگن جان دیپتے کے خوشی ہوگی لوگ جیسے کہ سروان سروانندری کرمانی پران کرمانی چاپرے باہر سے اندر کار کرتی ہیں جیسے کبھی ہم نے آپ کو بتایا کہ پانچ کرم اندریاں ہوتی ہیں پانچ گیان اندریاں ہوتی ہیں پانچ گیان اندریاں جو ہیں اپنے پانچوں وشیوں میں باہر سے بھٹکتی رہتی ہیں اسی کو کبیر داس جی نے بھی بتایا کہ پانچ کتیا رام کی کرے بھجن میں بھنگ ان کو ٹکڑا دے کے تب کری ہو ستسنگ جو پانچ گیان اندریاں ہیں ان کو ٹکڑا دینا ہے یہ پانچوں کتیاں ہیں باہر سے بھوجن ڈھونڈتی ہیں جیسے کتا ہے باہر جہاں بھی کچھ دیکھتا ہے اس میں منہ مارتا رہتا سونگتا رہتا ہے اسی پرکار سے جو ہماری اندریاں ہیں کبھی بھی استھر نہیں رہتی ہیں کبھی کوئی روپ دیکھنے میں کبھی کوئی شبد سننے میں کہیں نہ کہیں لگی رہتی ہیں پرائے سبھی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا من بھجن میں نہیں لگتا ہم بھجن میں بیٹھتے ہیں نہیں ہمارا من لگتا ہم پرماتما کا سروپ دیکھنے میں لگاتے ہیں گرو مہاراج کا سروپ دیکھنے میں من کو لگاتا ہے مگر من استھر نہیں ہوتا کیوں کیونکہ پانچ کتیا یہ جو پانچ کتیاں ہیں کرے بھجن میں بھنگ یہ جو پانچوں ہیں یہ سدائے بھجن میں بجن کرتی رہتی ہیں اپنے اپنے چاروں کو ڈھونڈتی رہتی ہیں اب ان اندروں کو سیم جب ہم کر لیتے ہیں ان کو ٹکڑا دینا ہے جو ہماری ٹکڑا دینے کا مطلب ہم ان کو بھوجن دے دیتے ہیں جیسے کتے کو آپ بھوجن دے دیں گے تو کتا بھوجن کرنے لگے گا تو ادھر ادھر منہ نہیں مارے گا وہ چپ چاپ شانتی سے بیٹھ کر اپنا بھوجن کر لے گا وہ شانت ہو کر بیٹھ جاتا ہے کتا اور یدی بھوکھا ہے تو ادھر ادھر ضرور سونگے گا منہ مارے گا تو اسی پرکار سے یہ ہماری اندریاں ہیں جب تک ان کو اپنے ان کا ٹکڑا نہیں دے دیتے ہم اندروں کو ان کا چارہ نہیں دے دیتے ان اندروں کو ہم پرماتما کے نام کے چنتن سادنا کی ودھی نہیں بتا دیتے کہ ہم ان اندروں کو کیسے پرماتا چنتن میں لگائیں اس یوگ ودھی کو ہم نہیں بتا دیتے اندروں کو تب تک یہ ہماری اندریں شانت نہیں ہو سکتی اس لیے ہمارے مہا نے نرنتر سادکوں کو جیسے گرو مہاراج بتایا کرتے ہیں کہ پرتیک سادک کو نرنتر اپنے من کو نام میں روپ میں سیوا میں نرتر لگائے رہنا چاہیے اپنے من کو چھٹی نہیں دینا چاہیے یعنی چھٹی دیں گے تو من باہر جائے گا اس پرکار سے من کو نرنتر اپنی اندروں کو نرنتر پرماتما کے نام میں اور گرو مہاراج کے سروپ میں لگانا ہے اس پرکار جب اندروں کو چارہ دینے لگیں گے تو یہ سروان اندر کرمانی جو باہر اندری کاریہ کرتی ہیں وہ پران کرمانی چاپرے وہ پران پران بھی کاریہ کرتے ہیں پران کیا ہیں پران کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہماری شوانس آئی گئی کیول یہی ہے پران کا مطلب ہوتا ہے چترکرن من بدھی چت اہنکار ہمارے مہاپرشوں نے پران کو چار بھاگوں سے بانٹا جب ہمارے مہاپرشوں نے اپنے چت کا باریک سے ادھین کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان اندروں کے مادھیم سے پہلے جو ہمارے من میں کچھ دیکھ لیا ہم نے تو ہمارے من میں سنکلپ اٹھے گا پھر چت ویسے چنتن کرے گا پھر بدھی اسی کے انوسار نرنے لے گی اور جیسا بدھی نے نرنے لیا ویسے ہی ہمارے انترال میں اہار تیار ہو جائے گا ویسے ہی ہمارا سروپ بن جائے گا ویسے ہی ہمارا سنسکار تیار ہو جائے گا جس کے کارن ہم اس سنسار کے بندھن میں بار بار آتے ہیں تو ان اندروں کے مادھیم سے باہر کاریہ کرتی ہیں اور جیسا اندروں نے باہر کاریہ کیا ویسے یہ ہمارے انترال میں جو پران ہے وہ کاریہ کرنے لگتے ہیں من بدھ چت اہنکار اسی اندروں کے مادھیم سے یہ پران چلنے لگتے ہیں تو ان من اور ان اندروں کو اور پرانوں کو آتمپی اگنی میں ہون کرنا ہے آتمگاہ کی سیم میں مطلب کا ارتھ ہے آتمسم یوگاگنوتی جان دیتے یوگاگن میں ہون کرنا ہے جان سے پرکاشت کیا ہے جان کا مطلب ہوتا ہے پرماتما کی پرتھ جانکاری کہ جب ہم ساتھنا کرتے کرتے پرماتم ہمارے ملنے کی استعمال میں پرماتما کا ہمارا دردرشن ہو جائے پرماتما کا اس پرماتما کی دگدرشن کے ساتھ جو ہمیں جانکاری ملتی ہے واستک جانکاری تو اس جانکاری کے ساتھ جو پرکاش ملتا ہے اس پرکاش کے دوارا جو ہمارا سرو بنتا ہے وہی ہے آتمسم یوگاگن جی جان دیتے جان سے پرکاشت آتمس روپ روپ یوگاگن میں ہبن کرتے ہیں ارتھات ایک تو جانکاری تھی جان کی بھی جیسے دو اوستھائیں ہیں ایک نیونتم سیما ایک اچتتم سیما نیونتم سیما وہ ہے جس میں پرماتما را مارگدرشن کرتا ہے اس کے دوارا ہمیں جو جانکاری ملتی ہے اس جانکاری کو لیتے لیتے سادھنا کرتے کرتے اس جانکاری کے انوسار جب ہمیں پرماتما کا دیگ درشن ہو جاتا ہے سمپورن جانکاری ہمیں پرماتما کی پراپت ہو جاتی ہے اس پرماتما میں ہم ایک ہی بھاؤ سے اس پرماتما میں استر ہو جاتے ہیں تو اس پر اپرت جانکاری کا نام جان ہے وہی واستوکان اس سے جو پرکاش جو ہماری آتما ہے اس یوگا اس آتمسورپی اگنی میں ان پراڑوں کے ویاپار کو اندروں کے ویاپار کو سوہا کر دیتے ہیں اس میں سیم اس میں ہون کر دیتے ہیں ان کی آہتی دے دیتے ہیں اندروں کو پراڑوں کے ویاپار کو سدا سدا کے لیے سماپت کر دیتے ہیں اسی لیے یہ بتائے گا کہ اس پرکار کی وسا والے یوگی سدا تٹستھ ہوتے ہیں اپنے سوروپ میں استھ رہتے یہ ایک مہاپروشوں کی اوستھا ہوتی ہے یہ سب سے چتم سیما کا یج ہے اس کے پشچات سب سے اچھی یج کی اوستھا بتاتے ہیں کہ یج کا واستک سروپ جو وہ شری کرشن نے بتایا وہ بتایا اپانے جفتی پرانم پرانے اپانم تتھا پرے پرانا پان گتی ردوا پرایام پرائنا کہ کچھ یوگی لوگ پرانے جفتی اپانے جفتی پرانم اپان پران وہ شواس ہے جس کو ہم اندر گرہن کرتے ہیں اور پران وہ شواس ہے جس کو ہم باہر تیاگ کرتے ہیں تو اپانے جفتی پرانم کچھ یوگی لوگ اپان کو پران میں ہون کرتے ہیں اور پران کو اپان میں ہون کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ شواس ہماری اندر آئی تو اس میں کوئی بھی سنکلپ نہ اٹھے اور شواس کب باہر گئی تو اس میں بھی کوئی سنکلپ نہ اٹھے اس پرکار سے پرانا پان گتی ردوا اس پران اور پان کی جو گتی ہے اس میں جو اٹھنے والے جو سنکلپوں کی جو گتی تھی اس کا نروہ ہو جائے پرانا پان گتی ردوا پرانایام پرائنا اس پرکار سے اس پرکار کے یوگی لوگ پرانایام کو پراپت ہو جاتے ہیں اسی کو تھوڑا اور وستار سے بتاتے ہیں کیونکہ اسی یج کو بھگوان شری کرشن نے بتایا کہ یج نام جپ یو اسمی کہ یجوں میں میں جپ ج ہوں سروشریش جی یج انہوں نے بتایا جپ اور جپ ج کی ہمارے ہاں۔ مہاپرشوں نے چار اوستھائیں بتائی ہیں بیکری مدھیما پشنتی اور پرا بیکری جپنے کی وہ اوستھا ہے جیسے کہ اوم یا رام گرو مہاراج بتایا کرتے ہیں کہ پرتیک سادھک کو کسی ایک دو ڈھائی اکر کے نام کا جاپ کرنا چاہیے اوم یا رام تو اس اس بیکری میں ہم کیسے نام کا جاپ کرتے ہیں کہ ہم بول رہے ہیں آپ سن بھی رہے ہیں جیسے رام رام رام ہم بول رہے ہیں آپ سن بھی رہے ہیں یہ ہے بیکری کی اوستھا اس کے بعد کی اوستھا آتی ہے جو ہم اس پرکار سے جب کرتے آتے ہیں تو اس کی اگلی اوستھا آتی ہے مدھما کی اس میں ہم جاپ تو کر رہے ہیں کنتو آپ کو سنائی نہیں دے گا ہم اپنے من اپنے انترال میں من کو ہلکا سا کنٹ کا سہارا دے کر نرنتر جاپ چلتا رہے ہلکا سا جیوا کا سہارا دے کر ہم نام کا جاپ بھی کریں بھی اور سنتے بھی رہیں یہ ہے مدھیما کا سور اس کے بعد آتا ہے پشنتی پشنتی میں شانس کو دیکھا جاتا ہے پشم مطلب ہوتا ہے دیکھنا اس میں شانس کو دیکھا جاتا ہے جیسے کہ ابھی ہم نے بتایا اپانے جوتی پرانم پرانے پانم تا پرے پرانا پان گتی ردوا پرانا پرانم کہ شانس کو دیکھا جاتا ہے شانس کب آئی کب باہر گئی اس میں اٹھنے والے جو سنکلپ ہیں ان کی گتی کو روکا جاتا ہے اس میں پہلے تو جو ہم مدھیما سے نام کا جاپ کرتے تھے اور دھیرے دھیرے ہمارے نام جپنے کی اچھی ووستھا آ جانے پر ہمیں پہلے تو شواس میں نام کو ڈھالا جاتا ہے کہ شواس کب آئی تو اس میں نام کو ڈھالا جاتا ہے اوم یا رام کسی ایک نام کا اس میں نام کو چنتوں سے ڈھالا جاتا ہے پھر کہ شواس کبا آئی تو اس میں اوم یا رام کسی ایک نام کو اس کو ڈھالا جاتا ہے چنتوں سے اس پرکار سے شواس پر میں پہلے نام کو ڈھالا جاتا ہے جس پر شنتی کی اچھی اوستھا جاتی ہے تو دھیرے دھیرے نام سوتے شانس میں ڈھل جاتا ہے تو اسی کو کہا گیا پشنتی یہی ہے نام جب کی شروعات یہیں سے دھیان کی اوسطہ کی شروعات ہوتی ہے اس کے بعد جب اس کی بھی انتوستہ آتی ہے تو پرا جپے نہ جپاوے اپنے سے آوے جس کا نام ہے اجپا تو اس میں نام کو ڈھالنا بھی نہیں پڑتا سبور سے جس کو سمیٹ کر ایک بار سے نام کو کھڑا کرنا بھر ہوتا ہے اپنے آپ نام کی دھونی بن جاتی ہے یہ ہے پرایام کی پریپک اوسا اس پر سب سے ہے اسی کوشن نے بتایا کہ بہر بایاں چوبانترے بھو پرا پان سمو کراسا بھی چاروں کی اسپرشانت کرتا بہربایاش کے باہر اندروں کے اسپرشوں کو باہر تیاگ کر سرکا بہربایاں شکش ایوانترے بھو اور اپنی ناسکا کو نتر کی درشٹی کو سامنے استھر کرنا ہے جیسے کہ آنکھوں کے مدے بروہوں کے مدے سواوک اپنی آنکھوں کو استھر کر لینا ہے اور پھر اپنی پرانا پان سمو کرتوا پھر شواس اور پرشاس میں اٹھنا جو سنکلپ ہے ان کو سم کرنا ہے اس میں سنکلپوں کا نروھ کرنا ہے ان سنکلپوں کا نروھ کیسے کرنا ہے نام کے چندن کے دوارا شاس کب آئی تو نام کا جاپ کرنا ہے پھر شواس کب آئی اس میں نام کو دیکھنا ہے اس پرکار سے شاس پرشانت کے شاس پرشانت کے دوارا نام کے چندن کے دوارا پراپان کی گتی کو نرو کرتے آنا ہے اس میں سم کرتے آنا ہے پرا اپان کی گتی کو ایسا نہیں کہ شاس کو روکنا ہے اس میں اٹھنے والے جو سنکلپ ہے ان کو روکنا ہے اس پرکار سے پرانا پان سموتا ناسا بھی چاروں ناسکا میں بچرنے والے شواس کو سم کرنا ہے اس پرکار سے پرایام کی وسطا کو بتایا انہوں نے یہ سروشریش یج اس پرکار کے یج کا جیسے بھگوان شری کرشن نے بتایا یج نام جپ جمی كی یج میں ایسا شیش یج ہے جپ ج تو پہلے دیوی سمپد كا ارجن ہم نے بتایا كہ دیوی سمپد كو اپنے ہردی كے انترال میں ارجت كیا جاتا ہے اس كے بعد پھر گرمارا كے سوروپ كا سوروپ كو چنتن كیا جاتا ہے اس گرمارا كے سوروپ كو اپنے ہردے كے انترال میں دیكھا جاتا ہے یہ بھی ایک یج ہے اور پھر اپنی اندروں كے پرا كے واپار كا سیم كیا جاتا ہے اور پھر یہ پرانا كی وسا بتایا اس پرکار سے وہ بھی انہوں نے کچھ یج بتائے جو جن میں مکھی تو یج یہی ہے جیسے کہ ہم نے بتایا دوی سمپد یج اور گرو مہاراش روپ کا چنتن اور یہ پرایام یہی ہے سر شیش یج اس پرکار کے یج ید کرتے ہیں تو اس کے پرنام میں ہمیں ملے گا کیا یجا شیشا مرت بجو یاتی برہم سناتن کے یج سے بچے ہوئے اوشیش کا پان کرنے والا یوگی سناتن برہم کو پراپت ہوتا ہے پرماتما کو پراپت ہوتا ہے اس پرکار کے یج کے دوارا ہی جتنے بھی ہمارے مہاپرش ہوئے ہیں چاہے بان بدھ ہوئے چاہے مہاتما کبیر رہے ہوں چاہے روی داس رہے ہوں چاہے ماتا میرا رہی ہوں چاہے محمد صاحب رہے ہوں چاہے عیسا مسیح رہے ہوں جتنے بھی مہاپرش ہوئے ہیں اس پرکار شاس پرشواس کے چنتن کے دوارا نام کا جب کر کے یا پھر اپنے اشٹ کے سوروپ کے چنتن کے دوارا اپنے ہردے کے انترامی دوی سمپ کے ارجن کے دوارا انہوں نے اس پرماتما کو پایا اور یہ اوستھا یہ اس پرکار کا یج سب کے لیے سلبھ ہے ایسا نہیں کہ آپ کو اس کے لیے کوئی یج ودھی بنانی ہے تل یج تل جو جی کیا ہوتی دینی ہے پشوؤں کو بلی دینا ہے یدی یہی سب یج ہوتے تو آج کل تمام پرکار سے لوگ چوری کرتے ہیں پشوؤں کی بچوں کی چوری کرتے ہیں ان کو بیچ دیتے ہیں ان کو مار دیتے ہیں تو یہ یج ان کا وہ ہو جاتا اس پرکار سے جو اس واستو یج ہے وہ ہے دیوی سمپد کا ارجن دیدوی کتنی کو اپنے ہردے کے انترال میں دھارن کرنا نام کا چنتن کرنا باخر سے مدھیما سے پھر پشنتی کے دوارا پرایام کے دوارا شاس پرشاس کے دوارا نام کا چنتن کرنا اور پھر دھیان کے دوارا پرماتما کے روپ کا چنتن کرنا اس پرکار سے یہ یج کا ہم نے روپ بتایا یہی واست یج بھگان شری کشن نے بتایا اور اسی کو ہمارے مہا پروشوں نے کیا اسی کے دوارا ہم پرماتا کو پراپت کر سکتے ہیں موک کو پراپت کر سکتے ہیں شری ست گردیو بھگوان کی ج